یہ بخارا کا علاقہ تھا یہاں کچھ عرصے سے چند اجنبی چہرے نظر آنے لگے تھے ان اجنبی چہروں نے بڑی خوبی سے اپنے آپ کو بخارا کی باقی آبادی میں گم کر لیا تھا یہ بخارا کے نواحی قصبے کے ایک پرانے مکان میں رہ رہے تھے یہ تینوں مرد تھے جو مر اس شہر سے یہاں آئے تھے انہیں قطبہ بن مسلم نے خاص طور پر یہاں بھیجا تھا ان تینوں نے بڑی مہارت سے اپنے آپ کو بخارا کی آبادی کا حصہ بنا لیا تھا ان کا رویہ ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ لوگ محسوس کرتے تھے کہ جیسے یہ تینوں ہمیشہ سے اسی قصبے میں رہتے ہوں لوگوں کو یہی پتا تھا کہ یہ تینوں دوست سمرکند سے فکر معاش میں بخارا آئے ہیں یعنی روزی روٹی کی تلاش میں آئے ہیں تم لوگ سمرکند جیسی تجارتی منڈی کو چھوڑ کر بخارا چلے آئے حیرت ہے شروع شروع میں لوگ ان تینوں سے یہ سوال کرتے تھے اس کے جواب میں وہ مسکرا کر یہی جواب دیتے تھے کہ تجارت میں ان کا دل نہیں لگتا بلکہ وہ تو لوگوں کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانا چاہتے ہیں اس لیے وہ بخارا چلے آئے ہیں ان کا یہ جواب سن کر لوگ آہستہ آہستہ مطمئن ہوتے گئے اگرچہ وہ بخارا کے لوگوں میں مکمل طور پر گھل مل گئے تھے لیکن وہ جس کام کے لیے یہاں آئے تھے اس کے لیے ابھی زمین ہموار نہیں تھی اور یہ زمین ہی تو انہیں ہموار کرنی تھی مگر وہ ابھی انتظار میں تھے اتبا بن مسلم کے حکم کے انتظار میں ان میں سے ایک کا نام اسامہ تھا جو ان تینوں کا لیڈر تھا اسامہ اتبا بن مسلم کا نہایت ہی قابل جاسوس تھا اسی لیے اس نے اسامہ کو خاص طور پر بخارا بھیجا تھا اسامہ ان جاسوسوں میں سے تھا جن کے بارے میں بلا شک و شبہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پتھروں کا جگر چیر کر بھی راز نکال سکتے ہیں بخارا میں باقی دونوں ساتھیوں میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا جبکہ دوسرا کا نام سفیان تھا جو شام کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا جبکہ عبداللہ خالصتاً عربی تھا یہ تینوں جس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بخارا آئے تھے وہ تین حصوں پر مشتمل تھا اس منصوبے کے پہلے حصے کے مطابق ان تینوں کو بخارہ میں پہلے سے موجود مسلمان جاسوسوں سے رابطہ قائم کرنا تھا لیکن ایسا کرنا ان تینوں کے لیے نہایت خطرناک تھا اور اس کام کے لیے ان تینوں کو ضرور سے زیادہ احتیاط برتنی تھی کیونکہ قطبہ کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق بخارا میں موجود مسلمان جاسوسوں کا یہ نیٹ ورک بخارا کے محکمہ جاسوسی کی نظر میں آ چکا تھا اور مسلمان جاسوس اس بات بات سے سے بے خبر تھے قطبہ کے نزدیک سب اہم یہ تھی کہ ان جاسوسوں کو نہ صرف بخارا سے نکالا جائے اس طرح کہ انہیں آخری وقت تک اصل بات کا علم نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں جاسوسوں کا متبادل نیٹ ورک بھی قائم کیا جائے یہ اس منصوبے کا پہلا حصہ تھا جسے اسامہ اور اس کے ساتھیوں نے عملی جامع پہنانا تھا ان تینوں نے بخارا سے مسلمان جاسوسوں کو باہر نکالنا تھا اور ان کی جگہ لینی تھی لیکن اس طرح کہ وہ خود بخارہ کے محکمہ جاسوسی کی نظر میں نہ آ سکیں انہیں یہ کام کرنا تھا لیکن ان کے پاس وقت بہت کم تھا ان کی ذرا سی تاخیر یا غفلت باقی مسلمان جاسوسوں کو موت کی نیند سلا سکتی تھی اور یہ بات نہ تو انہیں منظور تھی اور نہ ہی کتبہ کو کیونکہ ایک قابل جاسوس پوری کی پوری دشمن فوج سے زیادہ طاقتور ہو سکتا تھا ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کتبہ کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ان مسلمان جاسوسوں ہی میں سے کوئی جاسوس غداری کر رہا تھا اس لیے ان تینوں کو بہت احتیاط کی ضرورت تھی یہ کتبہ کا ہی کمال تھا کہ وہ مرو میں موجود رہ کر اپنے جاسوسوں کی حرکات و سکنات سے باخبر رہتا تھا اسے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ غداری ان جاسوسوں میں سے ہی کوئی کر رہا ہے لیکن یہ ابھی کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اصل میں غدار کون ہے اور یہ معلوم کرنا اسامہ کے گروہ کا کام تھا اسامہ اور اس کے ساتھی ایک منصوبہ بنا چکے تھے اب وہ صرف قطبہ کے اشارے کے منتظر تھے جیسے ہی قطبہ کی طرف سے حکم آیا اسامہ اور اس کا گروہ حرکت میں آ گیا بخارا کا شہر رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا رات کی اس تاریکی میں ایک سایہ بخارا کی ایک تنگ و تاریک گلی سے گزر رہا تھا وہ جو کوئی بھی تھا اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ گھبرایا ہوا ہے اس کی چال میں ایک بے چینی سی تھی اگرچہ جسامت کے لحاظ سے وہ نہایت تنومند نظر آتا تھا اور اندھیرے میں ایک بلند قامت بھوت کی مانند لگ رہا تھا لیکن وہ جس انداز میں چلا جا رہا تھا اس سے یہی لگتا تھا کہ اس کا دل نہایت کمزور ہے اس کے چلنے کی رفتار خاصی تیز تھی اور وہ تقریباً دوڑنے کے انداز میں چل رہا تھا چلتے چلتے وہ گلی کے کونے پر پہنچ گیا یہاں سے ایک گلی دائیں طرف کو جاتی تھی جبکہ سامنے سے گلی بند تھی اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر دہنی طرف والی گلی میں دیکھا اور پھر اسی انداز میں اس گلی میں مڑ گیا اس کے مڑنے کے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور سایہ گلی کے اس کونے پر ابھرا اور اس آدمی کے پیچھے مڑ گیا بعد میں مڑنے والے شخص کے انداز میں ایک اعتماد تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے والے شخص کا پیچھا کر رہا ہو ان دونوں کے پیچھے ایک اور آدمی اسی انداز میں اس گلی میں مڑ گیا وہ ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا کچھ دیر اسی طرح چھپتے رہنے کے بعد وہ تینوں یکے بعد دیگرے ایک کشادہ گلی میں مڑ گئے یہ کشادہ گلی شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے قلعے کے دروازے کی برجی پر ختم ہوتی تھی برجی کے قریب پہنچ کر سب سے آگے جانے والا شخص رکا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور برجی کے اندر چلا گیا جبکہ دوسرا آدمی برجی سے کچھ دور رک گیا جس جگہ وہ رکا تھا وہاں اندھیرا تھا اس لیے وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا تیسرا آدمی جو ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا وہ برجی سے خاصا دور رک گیا تھا لیکن وہ یہاں سے دوسرے شخص اور برجی کے دروازے پر نظر رکھ سکتا تھا پہلا آدمی جو برجی کے اندر گیا تھا کچھ دیر کے بعد باہر آیا تو وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ بخارا کے محکمہ جاسوسی کا سربراہ بھی تھا پہلے آدمی کے ساتھ بخارا کے محکمہ جاسوسی کے سربراہ کو باہر نکلتے دیکھ کر دوسرا شخص حیران گیا پہلا شخص محکمہ جاسوسی کے سربراہ کے ساتھ اسی طرف آ رہا تھا جدھر دوسرا آدمی اندھیرے میں کھڑا ہوا تھا اس لیے دوسرا آدمی ایک آڑ میں ہو گیا جبکہ یہ دیکھ کر تیسرا شخص وہاں سے جا چکا تھا شاید وہ جو کچھ دیکھنے آیا تھا دیکھ چکا تھا اس لیے اس نے کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ دوسرے شخص کے کان محکمہ جاسوسی کے سربراہ اور پہلے آدمی کی باتوں پر لگے ہوئے تھے وہ دونوں اس کے قریب آتے جا رہے تھے ان کی آواز واضح ہوتی جا رہی تھی دوسرا آدمی چونکہ اوٹ میں تھا اس لیے ان دونوں کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا تاہم اس کے لیے احتیاط لازمی تھی کیونکہ محکمہ جاسوسی کے سربراہ کے پیچھے اس کے محافظ بھی آ رہے تھے کیا تمہیں مکمل یقین ہے کہ کسی نے تمہارا پیچھا کرنے کی کوشش کی ہے یہ محکمہ جاسوسی کے سربراہ کی آواز تھی اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے پہلا آدمی بولا بکر کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ کس نے تمہارا پیچھا کرنے کی کوشش کی ہے محکمہ جاسوسی کا سربراہ بولا نہیں محترم ازبک بکر نے کہا ازبک محکمہ جاسوسی کے افسر کا نام تھا شاید ایک تو اندھیرہ بہت زیادہ تھا دوسرا میرے اور اس شخص کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ تھا ہم ازبک کے منہ سے ایک ہوں نکلی اس کے اس کے ساتھ ہی وہ رک کر کچھ سوچنے لگا کچھ دیر کے بعد وہ بولا کہیں یہ تمہارے ساتھیوں میں سے تو کوئی نہیں تھا مجھے بھی یہی شک ہوا تھا کیونکہ اس علاقے میں میرے اپنے ساتھیوں کے علاوہ کسی کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے بکر نے جواب دیا یہ کہہ کر بکر سوچ میں پڑ گیا کچھ دیر کے بعد وہ بولا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھیوں کو فوراً پکڑ لیں نہیں ایسا کرنا ابھی خطرناک ہوگا تم شاید قطبہ بن مسلم کو نہیں جانتے وہ بہت قابل اور تیز انسان ہے اس کے اقدامات اتنے تیز ہوتے ہیں کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا ازبک کہہ رہا تھا تم شاید نہیں جانتے کہ اس تک یہ اطلاع پہنچ گئی ہوگی کہ اس کے جاسوسوں میں سے کوئی جاسوس ہمارے ساتھ مل چکا ہے اور تم حیران ہوگے کہ یہ اطلاع تمہارے ساتھیوں میں سے کسی نے نہیں پہنچائی ہوگی بلکہ کسی ایسی اندیکھی آنکھ نے یہ اطلاع اس تک پہنچائی ہوگی جس کے بارے میں نہ تم اور نہ تمہارے ساتھی جانتے ہیں نہ ہم ہم اور اگر تمہارے ساتھیوں کو گرفتار کر بھی لیتے ہیں تو وہ بہت چوکنا ہو جائے گا ہم اس کو یہی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں سب کچھ اس کے حق میں ہے اس کی کامیابی کا راز بھی یہ ہے کہ اس کے انتظامات اور محکمہ جاسوسی کا ڈھانچہ انتہائی فعال اور خفیہ حد تک پر اسرار ہے ہم اسے اس کی اپنی پراسراریت میں گھسیٹ کر مارنا چاہتے ہیں ہم اسے ان پھندوں میں پھنسانا چاہتے ہیں جو وہ اپنے دشمن کے لیے بنتا ہے یہ کہہ کر اسبک بکر کے ساتھ تنگ گلی میں ایک طرف چل پڑا اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ سب دوسرے آدمی کی نظروں سے غائب ہو گئے ازبک نے جو باتیں کی تھی اسے یہ نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ نہ صرف بخارا کی حکومتی مہروں میں ایک اہم کل پرزا تھا بلکہ ایک ذمہ دار افسر بھی تھا اس نے بچوں کے سے انداز میں بہت اہم باتیں بگر کے ساتھ کی تھی وہ بھی راستے میں کھڑے ہو کر جسے کوئی نہ کوئی ضرور سن سکتا تھا اور ان کی باتوں کو دوسرے شخص نے سن لیا تھا ان دونوں کے جانے کے بعد وہ دوسرا شخص اوٹ میں سے نکلا اور ایک سمت میں چل دیا وہ واپس اپنے ٹھکانے پر جا رہا تھا لیکن اس کا راستہ وہ نہیں تھا جس سے وہ آیا تھا اندھیرے میں چند موڑ مڑنے کے بعد وہ ایک سیدھی گلی میں مڑ گیا ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اس شخص نے بجلی کی تیزی سے اپنے چوہے کے اندر ہاتھ ڈالا جب اس کا ہاتھ چوہے سے باہر آیا تو اس میں لمبا خنجر تھا اس نے اسی انداز میں واپس مڑ کر خنجر کا وار پیچھے والے شخص پر کر دیا لیکن وہ شخص جیسے اس کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا اس پر جس, اس پر جس تیزی سے وار ہوا تھا اس نے بھی اتنی ہی پھرتی سے پیترا بدلا اور وار صاف بچا گیا اس نے صرف وار بچایا ہی نہیں بلکہ فوراً پلٹ کر دوسرے آدمی کی کلائی پر ہاتھ سے ضرب لگائی یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ آدمی اپنی کلائی پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا اور خنجر اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اس آدمی نے جس پر وار ہوا تھا آگے بڑھ کر خنجر اٹھایا اور اسے دوسرے آدمی کی طرف بڑھا دیا دوست ایک دوست کا تحفہ قبول کرو اس نے یہ جملہ سرگوشی میں ادا کیا تھا یہ جملہ سن کر دوسرا آدمی پہلے تو حیران ہوا لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا میں دوست کا تحفہ قبول کر لیتا لیکن یہ وقت تحفہ قبول کرنے کا نہیں ہے مجھے معلوم ہے اس لیے میں یہاں آیا ہوں یہ جملہ سن کر دوسرا آدمی آدمی اٹھا اور اس نے پہلے سے مسافہ کیا دوست میں تم کو پہچان چکا ہوں کیا تم اسامہ نہیں ہو خدا کی قسم اگر اندھیرے میں خفیہ جملوں کے بجائے صرف میرا نام بھی پکارتے تو میں تمہیں پہچان لیتا دوسرے آدمی نے کہا اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی علی یہ باتوں کا وقت نہیں ہے تمہیں فوراً اپنے ٹھکانے پر پہنچنا چاہیے میں کل ٹھیک مغرب کے بعد قلعے کی پچھلی طرف تمہارا انتظار کروں گا اور ہاں یہ یاد رکھنا کہ جو کچھ تم نے کچھ دیر پہلے دیکھا ہے اور اس کے بعد مجھ سے ملاقات ہونے تک کی بات تم نے کسی سے نہیں کرنی جب تک میں نہ کہوں تم یہ سمجھنا کہ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا آج سے تم نے میرے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا اب یہاں کے جاسوسوں کا امیر میں ہوں لیکن میں ابھی سامنے نہیں آؤں گا اس لیے فی الحال تم ہی سب کے لیے امیر کی حیثیت سے رہو گے اسامہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا جبکہ علی وہاں سے حیران اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا علی اس شخص کا نام جس نے بکر کا پیچھا کیا تھا علی اس شخص کا نام تھا جس نے بکر کا پیچھا کیا تھا وہ بخارا میں قطبہ کے جاسوسوں کا سربراہ تھا جب اسامہ علی سے ملا تھا تو اس نے کہا تھا ایک دوست کا تحفہ قبول کرو یہ خفیہ الفاظ تھے جو کچھ جاسوسوں کے درمیان پہلے سے ہی طے شدہ تھے جس کے ذریعے دو جاسوس ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اس کے جواب میں علی نے جواب دیا تھا یہ وقت تحفہ قبول کرنے کا نہیں ہے اس کا مطلب یہ تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں حالات خراب ہیں اور مسلمان جاسوس خطرے میں ہیں اس کمرے میں مکمل اندھیرا تھا لیکن اس اندھیرے میں بھی ایک سرگوشی موجود تھی یہ اسامہ اور اس کے ساتھیوں کا مکان تھا اور وہ تینوں اس اندھیرے کمرے میں موجود اپنے منصوبے کی مختلف کڑیوں پر غور کر رہے تھے اس منصوبے کی ابتدائی کڑی کو اسامہ عملی جامع پہنا آیا تھا لیکن یہی سب کچھ نہیں تھا بلکہ یہاں سے ہی تو خطرات کا آغاز ہو گیا تھا اسامہ عبداللہ اور سفیان کو بتا رہا تھا کہ اس نے کیسے علی اور اس کے ساتھی کا پیچھا کیا تھا اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ علی کا وہ ساتھی کون ہے جو غداری کر رہا ہے کیونکہ اس نے ازبک اور بکر کی باتیں نہیں سنی تھی لیکن ہمیں یہ تو پتا ہی نہیں چلا کہ وہ شخص کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف غداری کر رہا ہے اسامہ کی ساری بات سننے کے بعد عبداللہ نے کہا یہ بات علی کو پتا ہے اور میں یہ علی سے کل معلوم کر لوں گا دراصل میں ان لوگوں سے خاصا دور تھا اتنا دور کہ میں ان کے چہرے بھی ٹھیک طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا اور جب میں نے ان لوگوں کو آتے دیکھا تھا تو میں وہاں سے کھسک گیا تھا میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے کہ میں کوئی خطرہ مول لینے کے حق میں نہیں ہوں اسامہ نے عبداللہ کی بات کے جواب میں کہا تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے ہمیں کسی قسم کے خطرے کو دعوت دینے سے بچنا چاہیے سفیان نے کہا میں نے کل علی کو قلعے کے پچھلی طرف بلایا ہے اسامہ کہہ رہا تھا تم دونوں میرے ساتھ چلو گے لیکن ابھی تم دونوں نے سامنے نہیں آنا ہے تم دونوں دور رہ کر ہم دونوں کی نگرانی کرو گے اور کسی قسم کے ممکنہ خطرے کی صورت میں ہمیں آگاہ کرو گے یہ یاد رکھنا کہ ہماری ہر قسم کی حرکت کتبہ کے علم میں ہوگی کیونکہ اس نے ہماری نگرانی کا ایک الگ انتظام بھی کر رکھا ہوگا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں نگرانی کی یہ حدود نہیں توڑنی ہوگی تاکہ کتبہ تک جو اطلاع بھی پہنچے وہ سو فیصد درست ہو اگلے دن مغرب کے بعد علی قلعے کی پچھلی طرف پہنچ گیا اسامہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں موجود تھا علی میں تم سے چند مختصر سوال کروں گا اور تم نے ان کے مختصر جواب دینے ہیں اسامہ نے علی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا جواب میں علی نے سر ہلا دیا کیا تم جان چکے ہو کہ تمہارا کون سا ساتھی ہمارے خلاف غداری کر رہا ہے اسامہ نے سوال کیا ہاں اسامہ بکر ہمارے خلاف ایسی حرکت کر رہا ہے علی نے جواب دیا بکر یہ کوئی نو مسلم ہے میں تو ایسے کسی جاسوس کو نہیں جانتا جسے کتبہ نے بخارا بھیجا ہو اسامہ نے پوچھا نہیں یہ نو مسلم نہیں ہے بلکہ یہ بسرا کا رہنے والا ہے اسے کچھ عرصہ پہلے کتبا نے یہاں بھیجا تھا علی نے جواب دیا کیا تم اس شخص کو پہچان چکے ہو جس سے بکر کل رات ملا تھا اسامہ نے علی سے سوال کیا ہاں وہ بخارا کے محکمہ جاسوسی کا سربراہ ازبک ہے علی نے جواب دیا ان دونوں کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی تھی اسامہ نے پوچھا تو جواب میں علی نے ازبک اور بگر کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو اسے سنا دی یہ تمام باتیں سن کر اسامہ مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا تو اس طرح ازبک نے خود ہی کئی اہم راز ہماری جھولی میں ڈال دیے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ازبک اس برجی کے اندر کیا کر رہا تھا کیا وہ پہلے سے ہی بکر کا انتظار کر رہا تھا اس کے جواب میں علی خاموش رہا علی کو خاموش دیکھ کر اسامہ بولا علی تمہارے ذمے ایک کام ہے تم نے اپنے ذرائع سے پتا چلانا ہے کہ بکر اور ازبک کے درمیان رابطے کا ذریعہ کیا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ازبک اور بکر ہر مرتبہ ایک دوسرے سے ملتے ہوں میں تمہیں ایک دن کا وقت دیتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے یہ یاد رکھنا کہ تم نے یہ کام خود کرنا ہے اور کسی سے اس کے بارے میں ذکر نہیں کرنا میں کل اسی وقت اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا یہ کہہ کر اسامہ نے علی سے مسافہ کیا اور شہر کی طرف چل دیا علی اسے کچھ دور جاتا دیکھتا رہا پھر وہ بھی شہر کے دوسرے دروازے کی طرف چل پڑا اگرچہ دوسرے دروازے تک پہنچنے کے لیے اسے ایک لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا لیکن اس نے ایسا خود ہی کیا تھا علی قدرے پریشان تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح معلوم کرے کہ ازبک اور بکر کے درمیان پیغام رسانی کا کیا طریقہ ہے کافی سوچنے کے بعد اس نے بکر کی حرکات پر نظر رکھنے کا ارادہ کیا اس سے اگرچہ وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتا تھا لیکن اس کے پاس وقت بہت کم تھا وہ سوچ میں گم بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر اچانک ایک شخص پر پڑی وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا عام حالات میں شاید وہ اسے نظر انداز کر جاتا لیکن اب وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بکر تھا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس نے اپنا منہ اور سر ایک کپڑے سے چھپانے کی کوشش کی ہوئی تھی ایک طرح سے اس نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا اور یہ محض اتفاق تھا کہ علی نے اسے پہچان لیا تھا علی اس کے حلیے پر حیران ہو رہا تھا لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے پاس حیران ہونے کا وقت بھی نہیں ہے چنانچہ اس نے فوری طور پر ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کے تحت اس نے بکر کا پیچھا کرنا شروع کر دیا بکر کا پیچھا کرتے ہوئے اس نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا وہ بکر سے اتنے فاصلے پر تھا کہ بکر اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو ہجوم میں گم کر لیا تھا اب تو وہ بکر کو دیکھ سکتا تھا لیکن بکر اسے نہیں دیکھ سکتا تھا بازار کے درمیان پہنچ کر بکر روکا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک دکان میں داخل ہو گیا یہ دھات کے برتنوں کی دکان تھی علی اس دکان کے سامنے ایک آڑ میں اس طرح کھڑا ہو گیا کہ گزرنے والے یہی سمجھ سکتے تھے کہ وہ یہاں وقت گزاری کے لیے کھڑا ہے وہ یہاں سے بکر کی تمام حرکات دیکھ سکتا تھا کچھ دیر کے بعد بکر اس دکان سے نکلا اور ایک سمت میں چل پڑا لیکن علی جو کچھ جاننا چاہتا تھا وہ جان چکا تھا اس لیے اس نے بکر کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا بلکہ وہاں سے واپس آ گیا وہاں سے واپس آتے ہوئے وہ ایک نیا منصوبہ بنا چکا تھا کچھ دیر پہلے جب وہ اسامہ سے مل کر آیا تھا تو وہ انتہائی مایوس تھا لیکن اب اس کا دماغ انتہائی تیزی سے کام کر رہا تھا وہ جلد سے جلد اپنے نئے منصوبے کو عملی جامع پہنانا چاہتا تھا تاکہ کل اسامہ کو حتمی صورتحال سے آگاہ کر سکے لیکن اپنے نئے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اسے رات کا انتظار کرنا تھا جو ہی رات گہری ہوئی وہ اپنے گھر سے نکل آیا شہر کی تاریخ گلیاں ویران پڑی تھی وہ اندھیرے میں مختلف گلیوں میں سے گزرتا ہوا ایک مکان کے سامنے جا رکا مکان کی دیواریں تھوڑی بلند تھی لیکن علی ان کو آرام سے پھلانگ سکتا تھا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور گلی میں کسی کو نہ پا کر وہ کود کر دیوار پر چڑھا اور آہستہ سے مکان کے اندر اتر گیا مکان کے سہن میں سے گزر کر وہ برآمدے میں داخل ہوا برآمدے میں کوئی نہیں تھا البتہ برآمدے کے کونے میں موجود کمرے کے اندر روشنی تھی اور وہاں سے باتوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی احتیاط سے اس کمرے کی دیوار کے ساتھ لگ کر وہ کھڑا ہو گیا اندر کوئی کہہ رہا تھا یہ بات ابھی صرف میں تم یا پھر بکر جانتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ بکر کہیں دھوکہ نہ دے جائے یہ کوئی اجنبی آواز تھی نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے اس کی کمزوریاں ہمارے ہاتھ میں ہیں اس کے ساتھ ہی ہلکا سا کہا لگانے کی آواز آئی اور وہی شخص پھر بولا وہ کبھی بھی ہمیں دھوکہ نہیں دے گا علی اس آواز کو پہچان چکا تھا یہ ازبک کی آواز تھی یہ آواز سن کر علی کو قدرے حیرت ہوئی تھی ازبک کی اس گھر میں موجودگی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کیونکہ یہ تو اس دکاندار کا گھر تھا جس کی دکان میں بکر کچھ دیر کے لیے رکا تھا لیکن علی کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے اس نے جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پا لیا ازبک اس دکاندار سے کہہ رہا تھا بکر آج تمہیں کیا پیغام دے کر گیا ہے اس نے یہ خط تمہارے نام دیا تھا دکاندار نے ازبک سے کہا اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ ازبک کا بہت پرانا دوست ہو اور وہ جس خط کی بات کر رہا تھا یہ بکر نے اسے اس وقت دیا تھا جب وہ اس کی دکان میں آیا تھا اور یہی وہ ذریعہ تھا جس سے بکر اور ازبق کے درمیان رابطہ قائم تھا علی یہ سب کچھ جان چکا تھا لیکن اس نے اپنے ساتھی جاسوسوں کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا اندر کچھ دیر خاموشی چھائی رہی شاید ازبق وہ خط پڑھ رہا تھا آخر کچھ دیر کے بعد اس کی آواز سنائی دی مجھے بکر کے اس خط سے محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ کافی حد تک خوفزدہ ہو گیا ہے اسے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے اس کے ساتھیوں کو اس کی اصلیت کا علم ہو گیا ہو یہ اس کا مسئلہ ہے دکاندار کی آواز سنائی دی ویسے بھی ہمارے ہاتھوں بھی تو اسے قتل ہی ہونا ہے اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہو جائے گا تو کون سا فرق پڑ جائے گا ہم نے اسے جو مقصد پورا کروانا تھا وہ تو پورا ہو ہی چکا ہے نہیں وہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا ازبک نے دکاندار کو ٹوکتے ہوئے کہا ہم ابھی اس کے ساتھی جاسوسوں تک نہیں پہنچے ہیں کتبہ کے جو جاسوس ان کی نگرانی پر معمور ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں ہمیں ان تک پہنچنا ہے اگر بکر اپنے ساتھی جاسوسوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے تو بہت برا ہوگا اس کے بعد کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی علی وہاں سے واپس آنا چاہتا تھا جب کمرے میں دوبارہ آواز گونجی یہ ازبک کی آواز تھی وہ کہہ رہا تھا اب مجھے چلنا چاہیے میرا محافظ دستہ میرے خالی کمرے کے باہر یہ سمجھ کر پہرا دے رہا ہوگا کہ میں اندر سو رہا ہوں اس کے جواب میں دکاندار کی ہنسی سنائی دی پھر ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کوئی جانے کی تیاری کر رہا ہو علی کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کچھ جاننا چاہتا تھا وہ جو کچھ جاننا چاہتا تھا جان چکا تھا چنانچہ اس نے ایک فیصلہ کیا اور فوراً کمرے میں داخل ہو گیا اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جو اس نے کمرے میں داخل ہوتے وقت نیام سے نکال لی تھی علی کو دیکھ کر ازبک اور اس کا دکاندار دوست حیران رہ گئے ابھی وہ سمجھنے ہی نہ پائے تھے کہ علی نے ان پر حملہ کر دیا وہ دونوں حیرت سے اپنے ہتھیار بھی نہ نکال سکے آخر تھوڑی سی مزاحمت کے بعد دونوں کو علی نے قتل کر دیا ان دونوں کو قتل کر کے علی اس مکان سے نکل آیا لیکن مکان سے نکلتے وقت علی وہ خط ازبک کی جیب سے نکالنا نہ بھولا تھا جو بکر نے دکاندار کو دیا تھا اس کا رخ بکر کے مکان کی طرف تھا اس مکان میں بکر اور علی کا ساتھی جاسوس رہتے تھے مکان کے دروازے پر پہنچ کر علی نے دستک دی کچھ دیر کے بعد دروازہ کھل گیا دروازہ بکر نے ہی کھولا تھا علی اسے کچھ کہے بغیر اندر چلا گیا بکر دروازہ بند کر کے علی کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا علی کا دوسرا ساتھی بھی وہاں موجود تھا علی نے براہ راست بکر کو مخاطب کرنے کے بجائے اپنے ساتھی جاسوس سے کہا اس سے پوچھو کہ یہ ہم سے غداری کر سکے گا بکر کے لیے یہ الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے یہ الفاظ سن کر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا اس کو ساکت دیکھ کر علی اس کے قریب چلا گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا بولو بکر کیا تم ہم سے غداری کر سکو گے کیا اپنا ایمان بیچ کر تم اتنے طاقتور ہو گئے ہو کہ خدا کے دین کے لیے لڑنے والوں کو نیچا دکھا سکو بولو بکر نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا اسے خاموش دیکھ کر علی پھر بولا کیا اس کے بدلے میں تمہاری سزا اس کے بدلے میں تمہاری سزا موت نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار نکال لی اور اس سے پہلے کہ بکر کچھ کہتا اس نے بکر کی گردن اڑا دی بکر کچھ دیر تڑپا اور پھر خاموش ہو گیا بکر کو قتل کرنے کے بعد اس نے اپنی تلوار بکر کی لاش پر پھینک دی پھر وہ اپنے ساتھی جاسوس کی طرف مڑا اور اسے جلد جلد از یہاں سے نکل کر اپنے مکان پر پہنچنے کی ہدایت کر کے وہاں سے نکل آیا اب اس کا رخ اپنے مکان کی طرف تھا جہاں اس کا ایک اور ساتھی جاسوس اس کے ساتھ رہتا تھا اپنے مکان پر پہنچ کر اس نے اپنے ساتھی جاسوس کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ اب انہیں یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی اور شاید ہمیں بخارا سے بھی نکلنا پڑے علی نے اپنے ساتھی سے کہا لیکن یہاں ہم میدان اس طرح خالی تو نہیں چھوڑ سکتے اس کے ساتھی نے سوال کیا تم اس کی فکر نہ کرو ہماری جگہ لینے والے مرو سے لوگ پہنچ گئے ہیں علی نے جواب دیا تو اس کا ساتھی مطمئن ہو گیا کچھ دیر کے بعد علی کا دوسرا ساتھی بھی پہنچ گیا ان دونوں, ان دونوں کو لے کر علی اپنے محفوظ ٹھکانے کی طرف چل پڑا جسے اس نے پہلے سے ہی ایسی کسی صورتحال کے لیے چن رکھا تھا اور اس کا علی کے سوا کسی کو علم نہیں تھا یہ شہر کے دوسرے کونے میں ایک پرانے طرز کی حویلی تھی جس میں صرف ایک بوڑھا شخص رہتا تھا یہ بوڑھا شخص بھی اتبا کا جاسوس تھا اپنے اس نئے ٹھکانے پر پہنچ کر علی قدرے مطمئن ہو گیا تھا اب اس کے ذمے صرف یہ کام رہ گیا تھا کہ اپنے گروہ کی جگہ اسامہ کے گروہ کو دے دے جس کے لیے اسامہ کا گروہ پہلے ہی تیار تھا کتبہ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا جب اسے اطلاع دی گئی کہ بسرا سے حجاج کا قاصد آیا ہے یہ اطلاع ملتے ہی وہ باہر آیا اور قاصد سے حجاج کا پیغام لے کر پڑھنے لگا کتبہ کے انداز سے بے چینی جھلک رہی تھی اسے اتنا بھی خیال نہ رہا کہ قاسد کو مہمان خانے میں بھجوا دے ایسا شاید اس لیے ہوا تھا کہ حجاج کا خط بہت عرصے کے بعد آیا تھا کتبہ نے سربمہور پیغام کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا حجاج کا پیغام اس کی ضروری نصیحتوں سے شروع ہو رہا تھا کتبہ کے لیے خط کا اہم حصہ وہ تھا جس میں حجاج نے قطبہ سے مدد مانگی تھی حجاج نے لکھا تھا ابن مسلم خلیفہ ولید بن عبد الملک میرے اقدام کے بالکل حق میں نہیں ہے وہ مجھے سندھ پر حملے کی اجازت نہیں دے رہا تھا میں نے یہ اجازت بڑی مشکل سے حاصل کی ہے اور وہ بھی اس شرط پر کہ سندھ کے محاذ پر جتنا بھی خرچ آئے گا میں اپنی ذاتی جیب سے اس سے دوگنا سرکاری خزانے میں جمع کروں گا ابن مسلم تو جانتا ہے کہ سندھ میں ہماری دو فوجیں شکست کھا چکی ہیں ان واقعات کے بعد تو خلیفہ میرے اقدامات کے حق میں نہیں اور سندھ پر تیسرے حملے کو اگرچہ وہ اچھا نہیں سمجھے گا لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں اس مرتبہ میں پہلے سے کہیں زیادہ فوج سندھ کے دل میں اتار دینا چاہتا ہوں جہاں کے ظالم راجہ کی سرپرستی میں ہمارے حامیوں بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کو اغوا کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے مجھے تمہارے دستوں میں سے چند لیکن تجربے کار اور بہترین دستوں کی ضرورت ہے جتنی جلد ممکن ہو سکے یہ دستے تیار کر کے بزرا روانہ کر دو یہاں محمد بن قاسم جو کہ میرا بھتیجا ہے تمہارے دستوں کی راہ تک رہا ہے تم محمد کو جانتے ہو اور اس کی صلاحیتوں سے واقف ہو میرے نزدیک اس وقت اس سے بہتر کوئی نہیں جو سندھ کی مہم کو مکمل کر سکے حجاج کا خط پڑھ کر کتبہ سوچ میں پڑ گیا اس کے پاس پہلے ہی فوج بہت کم تھی جبکہ اس کے مقابلے میں بخارا والے اور دیگر چھوٹی چھوٹی بادشاہیاں اگر متحد ہو جاتی تو ان کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ سے کسی طرح کم نہیں بنتی تھی یہ تو کتبہ کی اپنی قابلیت تھی کہ وہ دشمن پر اس طرح جھپٹتا تھا کہ اسے متحد ہونے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا اگرچہ کتبہ حجاج کا پیغام پڑھ کر کچھ پریشان سا ہو گیا تھا لیکن وہ حجاج کی درخواست کو رد نہیں کر سکتا تھا چنانچہ اس نے چند دستوں کو تیاری کا حکم دے دیا چند دنوں کے بعد یہ دستے مرو سے بسرا کی طرف جا رہے تھے ان کی مجموعی تعداد دو ہزار اور پانچ ہزار کے درمیان تھی اگلے دن علی بھیز بدل کر شہر میں گھومتا رہا دراصل وہ شہر کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا بخارا میں صبح ہی صبح ازبک اس کے دکاندار دوست اور بکر کے قتل کی خبریں گرم ہو گئی تھی لوگ اکٹھے تین قتل کے بارے میں سن کر خوف زدہ ہو گئے تھے عوام میں خوف کا تاثر پھیل گیا تھا جبکہ حکومتی سطح پر اعلیٰ اندر سے ہل کر رہ گئے تھے انہیں یہ تو یقین تھا کہ یہ قدم صرف اور صرف کتبہ کے ان جاسوسوں نے اٹھایا ہے جن کا انکشاف بکر نے کیا تھا کیونکہ اس واقعے کے بعد سے وہ تمام جاسوس غائب ہو چکے تھے بخارا کے سرکاری حکام کی حیرت بجا تھی کیونکہ انہیں قطبہ کے جاسوسوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ازبک جیسے اہم افسر کو اتنی آسانی سے قتل کر دیں گے اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس رات اس دکاندار کے مکان میں کیا کر رہا تھا اور یہ دکاندار کون تھا جو ازبک کے ساتھ قتل ہوا تھا علی سارا دن شہر میں گھومتا رہا اس نے اپنا بھیس اس مہارت سے بدلا تھا کہ اگر اس کا کوئی قریبی عزیز بھی اسے دیکھتا تو نہیں پہچان سکتا تھا شہر میں گھوم پھر کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ حالات اس اس کے کے کے اور ساتھیوں لیے زیادہ خطرناک نہیں چنانچہ وہ مطمئن ہو گیا تھا مغرب کے وقت وہ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں گزشتہ روز اس نے اسامہ سے ملاقات کی تھی اسامہ پہلے سے ہی اس جگہ موجود تھا جو خبر آج شہر میں گرم ہے کیا یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اسامہ نے علی سے پوچھا ہاں اسامہ یہ کام میں نے ہی کیا ہے اگر میں ایسا نہ کرتا تو میں اور میرے ساتھی مزید مشکل میں گرفتار ہو سکتے تھے علی نے نے جواب دیا میں تمہیں کہا تھا کہ میرے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا معلوم نہیں کہ اس طرح کتنی اہم باتیں ہماری پہنچ سے دوبارہ دور ہو گئی ہیں اسامہ کا لہجہ فکر مندانہ تھا اسامہ کی بات سن کر علی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اس نے اسامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا فکر نہ کرو دوست جو اہم راز تم جاننا چاہتے ہو وہ سب میں حاصل کر کے لوٹا ہوں اس کے بعد علی نے ان تمام واقعات کی تفصیل بیان کر دی جو گزشتہ رات پیش آئے تھے اس صورتحال میں میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا علی کہہ رہا تھا اب تمہارے جاسوسوں کو ہماری جگہ لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بخارا سے نکالنا ہے علی کی بات سن کر اسامہ مسکرا دیا ان حالات میں ان حالات میں کچھ دن کے لیے ہمارا ملنا بھی مناسب نہیں اسامہ نے علی کی طرف دیکھ کر کہا میرا بھی یہی خیال ہے لیکن اگر مجھے یا میرے کسی ساتھی کو تمہاری مدد کی ضرورت پڑے تو ہم تم تک کیسے پہنچیں گے علی نے سوال کیا تم اس کی فکر نہ کرو تمہاری مدد کے لیے پہنچنا ہمارا کام ہوگا تم لوگ بس چند دن چھپ کر گزارو میں تمہیں یہاں سے نکالنے کا انتظام کر دوں گا اسامہ نے کہا تو علی نے جواب میں صرف سر ہلا دیا میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے علی نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا ہاں خدا تمہاری حفاظت کرے اسامہ کو کچھ یاد آ گیا تھا اس لیے وہ جلد از جلد وہاں سے واپس لوٹنا چاہتا تھا یہ خط تو لیتے جاؤ علی نے اسامہ اسامہ کے انداز کی بے چینی کو بھاپتے ہوئے وہ خط اس کی طرف بڑھا دیا جو رات کو اس نے ازبک کی جیب سے نکالا تھا علی بولا اگرچہ اس خط میں کوئی اہم بات نہیں ہے لیکن شاید یہ تمہارے کسی کام آ سکے جواب میں اسامہ نے وہ خط لے لیا اور پھر ان دونوں نے مسافہ کیا اور وہاں سے چلے گئے اسامہ عبداللہ اور سفیان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جبکہ عبداللہ اور سفیان اس خط پر جھکے ہوئے تھے جو علی نے اسامہ کو کچھ دیر پہلے دیا تھا لیکن اس خط میں تو ہمارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے عبداللہ نے خط پورا پڑھ کر سوال کیا اس خط میں ایک خاص بات ہے جو ہمارے کام کی ہے علی نے بھی اس پر غور نہیں کیا اور اب تم بھی اس پر غور نہیں کر رہے ہو یہ تو خدا کا شکر ہے کہ یہ خط مجھے مل گیا ورنہ نہ تو علی کو اس کا خیال تھا اور نہ ہی مجھے وہ تو اسے اچانک یاد آ گیا اور اس نے یہ خط مجھے دے دیا تم دونوں غور کرو کہ اس خط میں کیا خاص بات ہے اسامہ ان دونوں سے بولا وہ دونوں ایک دفعہ پھر خط پڑھنے لگے لیکن اس بار وہ بہت غور سے خط کی عبارت پڑھ رہے تھے خط پڑھ کر عبداللہ ایک بار پھر بولا اس میں کم از کم مجھے کوئی کام کی بات نظر نہیں آئی شاید سفیان کو کوئی کام کی بات اس میں نظر آ گئی ہو یہ کہہ کر اس نے سوالیہ نظروں سے سفیان کی طرف دیکھا نہیں مجھے بھی اس میں کوئی خاص بات نہیں ملی سفیان نے جواب دیا یہ جواب سن کر اسامہ بولا خط میں تحریر کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے خط کا کاغذ اس خط کے کاغذ کو غور سے دیکھو دونوں نے خط کے کاغذ کو غور سے دیکھا لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ اسامہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اسامہ بھی یہ بات سمجھ گیا تھا اور وہ بولا یہ خط کا کاغذ عام کاغذ نہیں ہے تم اس کاغذ کی سطح پر ہاتھ پھیرو تو تمہیں کچھ محسوس ہوگا اس کی سطح عام کاغذ کی سطح جیسی نہیں ہے اسامہ کی بات سن کر دونوں نے باری باری کاغذ کی سطح پر ہاتھ پھیرا تو دونوں کے چہروں پر ایک ہی جیسے تاثرات آئے کاغذ کی سطح ہموار نہیں تھی بلکہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سطح پر کوئی تحریر کھدی ہوئی ہو یہ تحریر آنکھ سے نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ کاغذ کی سطح تھی ہی بھدی تو کیا اس پر کوئی خفیہ پیغام درج ہے سفیان نے گویا اپنے آپ سے سوال کیا ہاں بالکل یہی بات ہے اسامہ نے جواب دیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تحریر پڑھی کیسے جائے پھر وہ خط پکڑ کر کونے میں رکھے دیے کے پاس آ گیا دن کی روشنی کی وجہ سے دیا بجھا ہوا تھا اس لیے فرش پر ایک کاغذ بچھایا اور اس کے اوپر خط کو پھیلا دیا خط کو کاغذ پر رکھنے کے بعد اس نے دیے سے آہستہ آہستہ تیل نکال کر کاغذ پر لگانا شروع کیا جب وہ سارے خط پر تیل لگا چکا تو اس نے خط اٹھا لیا عبداللہ اور سفیان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نیچے والے کاغذ پر ایک تحریر آئی تھی اسامہ نے وہ کاغذ اٹھا لیا اور تحریر پڑھنے لگا جو جو وہ تحریر پڑھتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی کاغذ پر ابھرنے والی تحریر انتہائی خفیہ اطلاعات کی حامل تھی جو بکر نے ازبک کو دی تھی ان اطلاعات میں کتبہ کی فوج کی مکمل تفصیل اور اس کے کچھ جنگی راز بھی تھے اگرچہ خط ازبک لے کر چلا جاتا اگر یہ خط ازبک لے کر چلا جاتا تو کتبہ کے چند اہم انتہائی حساس رات بخارا کے بادشاہ کے پاس پہنچ جاتے اس کا کیا مطلب ہے تم لوگ سمجھتے ہو اسامہ نے قدرے پریشان سا ہو کر عبداللہ اور سفیان کی طرف دیکھا یہ وہ اطلاعات ہیں جو ہمارے جیسے جاسوسوں سے بھی خفیہ رکھی جاتی ہیں سوال یہ ہے کہ بکڑنے کی اطلاعات حاصل کہاں سے کی تھی عبداللہ نے کہا ہمارے پاس ان باتوں کا جواب تلاش کرنے کا وقت نہیں ہے اسامہ بولا میں کل علی اور اس کے کے ساتھیوں ساتھ مرو جانے کا انتظام کر رہا ہوں یہ خط بھی ان کے ساتھ ہی مرو جائے گا یہ کہہ کر اسامہ باہر نکل گیا اگلے دن تین گھوڑے بخارا سے دور ہٹتے جا رہے تھے مرو میں قطبہ کے روز مرہ کے معمولات میں تبدیلی آتی جا رہی تھی اب وہ بخارا پر حملہ کرنے کے لیے سوچ رہا تھا اسی لیے اس نے اپنی فوج کو جنگی مشقوں میں مصروف کر دیا تھا حجاج کو محمد بن قاسم کے لیے کچھ دستے روانہ کرنے کے بعد اگرچہ اس کی فوج کی تعداد تھوڑی کم ہو گئی تھی لیکن وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو فوج کی کمی کو بہانہ بنا کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے بلکہ وہ تو ان لوگوں میں سے تھا جو فوج کی کمی کو جذبے اور عقل سے پورا کرتا تھا یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست تھی لیکن کتبہ حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا اور حقیقت یہ تھی کہ اس کے پاس کل فوج چالیس ہزار سے ہرگز زیادہ نہیں تھی جبکہ بخارا کا بادشاہ دو لاکھ کا لشکر یا اس سے بھی زیادہ فوج جمع کر سکتا تھا کتبہ کے پاس اس سے لڑنے کا ایک ہی حل تھا کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے اور ٹھنڈے دماغ سے نپی تلی چالیں چل کر دشمن کو شکست دے ایک دن کتبہ اپنے دفتر میں موجود تھا جب اسے اطلاع ملی کہ بخارا سے تین آدمی آئے ہیں یہ اطلاع سن کر کتبا نے انہیں اندر بلا لیا ان تینوں کو دیکھ کر کتبا کے چہرے پر رونق آ گئی یہ تینوں علی اور اس کے ساتھی تھے ان میں بکر کو موجود نہ پا کر کتبا نے کچھ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں سوال کیا بکر تمہارے ساتھ نہیں کہیں وہ اس نے اپنا سوال ادھورا چھوڑ دیا تھا ہاں امیر خوراسان علی نے جواب دیا وہ بکر ہی تھا جو اپنے دین کا سودا کر چکا تھا اور اب وہ ابدی نیند سو رہا ہے ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے کتبہ نے علی کی بات سن کر کہا وہ آخرت میں تو زلیل و رسوا ہوتے ہی ہیں ان پر دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دی جاتی ہے ابن مسلم علی نے کتبہ سے کہا ہم یہ تو نہیں جان سکے کہ بکر نے کون کون سے راز بخارا کی حکومت کو بتا دیے ہیں لیکن ہم ایک اہم راز بخارا کی حکومت تک پہنچنے سے بچا لائے ہیں یہ کہہ کر علی نے خط کا عکس کتبہ کی طرف بڑھا دیا خط کا یہ عکس اسامہ نے علی کو بخارا سے چلتے ہوئے دیا تھا کتبہ جوں اس خط کو پڑھتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے کھلتی جا رہی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا اتنا قابل اعتماد جاسوس اسے اس حد تک دھوکہ دے سکتا ہے خط پڑھ کر اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اور وہ علی کے چہرے کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا